السلام علیکم ڈیئر خیریت سے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ویریفیکیشن سے متعلق بات چیت کرنا شروع کی تھی اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی تھی جو کہ لاسٹ لیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں تھی نتھنگ واز نیو اس میں تقریباً تمام باتیں جو تھیں میں نے پچھلے لیکچرز میں کی ہوئی باتوں کو ریوائز کروایا تھا انفیکٹ ہم جو اب کام شروع کرنے لگے ہیں یہ ہے سبسٹینڈ پروسیجر سے متعلق which is also known as verification and this in this verification process what we do is کہ we we means auditors we collect audit evidence in support of the different assertion made in the financial statement اب وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ڈفرینٹ اسرشنس کیا ہیں یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھ لی تھی باتیں کہ ہم اکاؤنٹ بیلنس کے بارے میں جو ڈفرینٹ ڈفرنٹ ہیں کلاسز آف ٹرانزیکشن کے بارے میں جو ڈفرینٹ ہیں اور اینڈ کے ریفرنس میں جو ڈفرینٹ ایسرشن ہیں ان تمام ایسرشن کی ویریفیکیشن کے لیے ہم پھر یہ پروسیس اٹھاتے ہیں کہ ہمیں آڈیٹ ایویڈینس ملے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس ملے جس پر ہم پھر بیس کر کے ایک ریزنیبل ایشورینس حاصل کریں گے اور پھر جا کے رپورٹ ہم پیش کریں گے سو so, یہ جو ویریفیکیشن کا پروسیس ہے اس ویریفیکیشن کے پروسیس میں زیادہ تر جو ویریفیکیشنز ہوتی ہیں فائنل آڈٹ کی سٹیج پر ٹائمنگ وغیرہ سارا کچھ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا نا لاسٹ لیکچر میں وہ جو فائنل آڈٹ کی اسٹیج پر زیادہ تر جو ویریفیکیشن ہوتی ہیں وہ ایسٹس لائبلٹیز سے متعلق ہوتی ہیں سو کلاس آف ٹرانزیکشن میں آ جاتا ہے تمام وہ ایکسپینس وغیرہ سے متعلق بھی باتیں لیکن زیادہ تر جب ویریفیکیشن کی بات آتی ہے تو وہ اکاؤنٹ بیلنس کی بات آتی ہے کہ جی اکاؤنٹ بیلنس کو ویریفائی کیا جا رہا ہوتا ہے ریمبر ون تھنگ کہ account balance means balance appearing in the balance sheet اب which balance are appearing in the balance sheet those are equity and liability اب وہ بنیادی اکاؤنٹنگ اکویژن آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگی جو آپ نے بچپن میں پڑھی تھی جو اکاؤنٹنگ جب شروع کی تھی اس میں asset are equal to equity plus liability so وہی ایسٹس اکویٹی اور لائبلٹی یہ اکاؤنٹ بیلنس ہیں and now at this stage we are going to acquire sufficient appropriate audit evidence supporting different assertions for these account balance اچھا یہاں ایک اور بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں time and again we will use the word verification لیکن ویریفیکیشن کے علاوہ بھی ایک لفظ ہے جو کہ غلط العام کہہ لیں یا نارملی بولا جاتا ہے وچ از واؤچنگ اور کچھ لوگ اکٹھا بولتے ہیں vouching and verification remember one thing کہ vouching means to inspect supporting documents and records کہ ہم نے سپورٹنگ ڈاکیومینٹس اور جو اس کی سپورٹ میں ریکارڈس ہیں ان کو انسپیکٹ کرنا ان کی inspection is known as vouching آپ نے ڈاکومینٹس دیکھ لیے آپ نے انوائسز چیک کر لی آپ نے ان کو بکس آف اوریجنل میں ریکارڈ کس طرح سے ہوئی اس کو چیک کر لیا اس کی پوسٹنگز چیک کر لی all these are known as vouching verification ایک وائڈر تناظر میں بولا جانے والا ورڈ ہے جب ہم ویریفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ویریفیکیشن میں کیا آ جاتا ہے inspection observation enquiry competition analysis so verification ایک وائڈر معنی رکھتا ہے وائڈر پرسپیکٹو میں بولا جاتا ہے جس میں انسپیکشن تو آئی جاتی ہیں اس کے علاوہ آبزرویشن انکوائری وغیرہ وغیرہ اور جو آپ پروسیجر کے اندر تمام ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں آڈٹ ایویڈینس کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام ٹیکنیکس اس کے اندر آ جاتی ہیں ویریفیکیشن کے لیے لہٰذا ہم زیادہ تر جو لفظ استعمال کر رہے ہوں گے اپنے اس تمام اسٹڈی کے اندر وہ ویریفیکیشن کا لفظ ہوگا اوکے okay? اچھا اب میں نے اس کی ترتیب جو بنائی ہے ویریفیکیشن کی وہ کچھ یوں بنائی ہے کہ میں آپ کو جنرلی ایسٹس کے بارے میں بتا دوں گا کہ how do we verify assets تب میں اس کے بعد نیکسٹ آپ کو لائبلٹیز کے ریفرنس میں بتاؤں گا کہ ہاؤ لائبلٹیز آر ویریفائڈ یہ جو account balance in the balance sheet جو ہے ان کی ویریفکیشن کے بارے میں ہم سیکھیں گے and then finally how equity balance جو آپ کے سے متعلق ہیں how those balance are verified ہمارے پاس انفیکٹ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ ایک ایک ایسٹ کو الگ الگ سے لے کر اس کی ویریفیکیشن میں آپ کے سامنے رکھوں لائک لینڈ اینڈ بلڈنگ کو کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے بہرحال اس کے اندر کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکس مزید ہمیں ڈالنا پڑتی ہیں اس کی ویریفیکیشن کے لیے پلانٹ اینڈ مشینری کی ویریفیکیشن کس طرح سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد ڈیٹرز کی سٹیج پر انوینٹری کی سٹیج پر کیش اینڈ بینک بیلنسز کی سٹیج پر الگ الگ ٹیکنیکس ہیں ان کی ویریفیکیشن کی پھر ایون نان کرنٹ ایسٹس میں فکس ٹینجیبل ایسٹس کی ویریفیکیشن انٹینجیبل ایسٹس کی ویریفیکیشن لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کی ویریفیکیشن لانگ ٹرم ایڈوانس کی ویریفیکیشن ان سب کے لیے ٹیکنیکس کچھ کچھ تھوڑی تھوڑی سی الگ ہیں جو کہ استعمال کر کے auditor sufficient appropriate audit evidence حاصل کر رہا ہوتا ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر ایک ایسٹ کو انڈیویجلی ہم لیں اور ان کی ویریفیکیشن ہم کریں میں جنرلی آپ کو ایسٹس کے بارے میں بتا دوں گا کہ ایسٹس کو کس طرح سے ویریفائی کیا جاتا ہے ہاں البتہ ایک میں ضرور آپ کے لیے خدمت کروں گا اور وہ یہ کہ آپ لوگوں کے ہینڈ آؤٹس میں ڈیٹیل کے ساتھ تمام ایسٹس کی ویریفیکیشن کے نوٹس موجود ہوں گے وہ اب آپ خود سے پڑھ لیں گے اس لیکچر کی روشنی میں اس لیکچر میں میں نے آپ کو ایسٹس کے بارے میں جنرل بتا دیا ہوگا کہ how do we verify assets اور وہ ایسٹس میں بے شمار جو آپ کی کلاسز آف ایسٹس ہیں ان تمام کی ویریفیکیشن آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہوں گے ان کے پوائنٹس موجود ہوں گے اب راضی تو آپ اس لیکچر کو بیس بنا کر ڈیپ اگر اسٹڈی کرنا چاہیں گے تو آپ اپنے ہینڈ آؤٹ سے وہ مدد لے سکتے ہیں کلیئر اب میں ایسٹس کی ویریفیکیشن کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں ایسٹس کی ویریفیکیشن کے ریفرنس میں اب آڈیٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دیکھے جو ایسٹس اپیئر ہو رہے ہیں بیلنس شیٹ کے اندر ان کے بارے میں آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرے اور پھر ایک اور بات کی بھی تسلی کرے کہ کوئی assets unrecorded unrecognised رہ نہیں گئے ہوں بیلنس شیٹ میں اپیئر ہونے سے تو مختلف باتیں جو اکاؤنٹ بیلنس اور بیلنس شیٹ ان کو ویریفائی کرے اور اس بات کے بارے میں اطمینان حاصل کرے کہ کوئی ایسٹ ایسا نہ رہ گیا ہو جس کو بیلنس شیٹ میں نظر آنا چاہیے تھا ان تمام کے بارے میں جب وہ آڈٹ ایویڈینس حاصل کرنے کی بات کرتا ہے تو مختلف آسپیکٹس کو دیکھتا ہے وہ کون سے آسپیکٹس ہیں number one cost number two authorization number three value number four existence number five beneficial ownership and number six presentation in the accounts آپ یہ چھ پوائنٹس کو اگر یاد کرنا چاہیں تو ایک نیمونک کے ذریعے سے یاد کر سکتے ہیں ان سب کے پہلے پہلے آپ الفابیٹس کو پک کر لیں دیکھیے کیا بنتا ہے پاپ C for cost A for authorization V for value E for existence B O جو ہے وہ بینیفیشل آنرشپ کا اٹھا لیا and P for in the account کیو باپ کلیئر ہو گیا جی کیو باپ اب اس کو آپ ایک یاد کرنے کا طریقہ بنا سکتے ہیں کہ کیو سے C for for cost A authorization V for value اچھا کاسٹ اور ویلو میں عموماً اسٹوڈینٹس جو ہے کنفیوز ہو جایا کرتے ہیں کاسٹ یاد رکھیے گا جب آپ نے ایسٹ ایکوائر کیا ہو اس سال میں تو اس کے لیے کاسٹ کو ویریفائی کرنا ہے اور اگر پہلے سے آپ کا ایسٹ موجود ہے تو آپ نے اس کی ویلیویشن معلوم کرنی ہے بہرحال کیف باپ کے ذریعے سے آپ یہ چھ کے چھ باتیں جو ہیں ذہن میں رکھ لیجئے نیکسٹ بات جو اس میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسٹس کی کیٹیگری کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں جیسے ابھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کاسٹ اور ویلیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی نمبر ون کہ those acquire during the year under review جو آپ کا سال جس کا آپ آڈیٹ کر رہے ہیں ان ایسٹس کے بارے میں آپ نے ویریفیکیشن لینی ہے جو اس سال میں اس کرنٹ ایئر میں جس ایئر کا آپ آڈٹ کر رہے ہیں اس میں ایکوائر کیے گئے اور number second those assets that were held at the date of the previous balance sheet جو پچھلی بیلنس شیٹ ڈیٹ پر موجود تھے آپ کے پاس وہ تو ویلیوشن وائز اب ان کو آپ دیکھیں گے نا ان کے اب آسپیکٹس دیکھنے کے الگ سے ہوں گے اور جو آپ نے اسی سال میں ایکوائر کیے ان کی آپ پھر ایکوزیشن سے متعلق بات کر رہے ہوں گے اس کے ڈاکومینٹس انسپیکٹ کریں گے اس کی کاسٹ کو آپ ویریفائی کریں گے ٹھیک ہے سو کیف باپ میں پہلی دو جو باتیں ہیں اسپیشلی کاسٹ اور آتھرائزیشن کی یہ آ جاتی ہیں اس کے بارے میں جو کہ آپ نے ڈیورنگ دا ایئر ایکوائر کی ہیں اس کی کاسٹ اور اس کی آتھرائزیشن یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اور پھر نیکسٹ جو ہے ویلویشن وغیرہ یہ تمام چیزیں پھر جو آلریڈی ایگزٹنگ آپ کے ایسٹس ہیں ان کے لیے آپ یہ ایسٹس کی میں نے ڈفرینٹ آسپیکٹس کے ساتھ جو ویریفیکیشن آپ نے کرنی ہے اس کے بارے میں بات کی اب میں میتھڈ بتاتا ہوں ایسٹ کا دیکھیے ایک بات میں پہلے آپ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ میں اس وقت کسی انڈیویجل ایسٹ کی بات نہیں کر رہا نہ ہی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ میں کوئی فکسڈ کو ویریفائی کروا رہا ہوں یا میں کوئی کرنٹ ایسٹ کو ویریفائی کروا رہا ہوں یا کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو ویریفائی کروا رہا ہوں یا ٹینجیبل یا انٹینجیبل کو ویریفائی کروا رہا ہوں نہیں ناٹ ایٹ آل میں تو ایک جنرل آپ کو ویریفیکیشن میتھڈز بتا رہا ہوں ایسٹس کے ریفرنس میں اوکے okay? اور ڈیپ ڈیٹیلس انڈیویجل ایسٹس کے بارے میں آپ کو آؤٹس میں نظر آ رہی ہوں گی اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے ڈفرینٹ ایسٹس کے اوپر الگ الگ پروسیجرس ہوتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ یہی باتیں جو کہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں so the very first is schedule of each asset اب یہ جو اسکیجل ہے یہ انفیکٹ آپ کو آڈیٹ کلائنٹ پرووائڈ کرے گا آپ اسے پوچھیں گے کہ جی آپ ہمیں اسکیجول دیں جس میں کہ تمام ایسٹس این لسٹ ہوئے ہوں آپ ہمیں بتائیے کہ ایسٹس کون کون سے آپ کے پاس ہیں ڈفرنٹ کلاسز آف ایسٹس کا اسکیجل ہمیں چاہیے اب یہ جو اسکیجل آف ایسٹس ہوں گے ڈفرینٹ کلاسز کے اس میں آپ کو ان کی ایکوزیشن سے متعلق بھی باتیں ملیں گی ان کی ویلویشن سے متعلق بھی باتیں ملیں گی یہ تمام چیزیں آپ کو اسکیجل سے ملیں گی پر وہ اسکیجول جو ہے وہ ضرور آپ نے یا خود سے بنانا ہے اگر کلائنٹ پرووائڈ نہیں کرتا تو آپ کو خود سے بنانا ہوگا آئیے اب ہم اس کو بالترتیب دیکھتے ہیں کہ میں ہمیں کیا کیا انفارمیشن ملیں گی very first is opening balance اب اسکیڈول میں اوپننگ بیلنس آف ایسٹ بہت اہم چیز ہے یہ اپیئر ہو رہا ہوگا اس اوپننگ بیلنس کو آپ نے کیسے ویریفائی کرنا ہے پریویس ایئر کی بیلنس شیٹ جو کہ آلریڈی آڈیٹڈ ہے اس پر آپ کا ریلائنس ہوگا کہ پچھلے ایئر کی بیلنس شیٹ میں جو بیلنس اپیئر ہو رہے ہیں وہی کیا اس سال کے اوپننگ بیلنس براڈ فارورڈ کے طور پر آگے لائے گئے if yes okay I am satisfied if not تو اس کا مطلب پرابلم ہے سو so, ہم اوپننگ بیلنس جو اسکیڈ میں نظر آ رہے ہوں گے ان کو ویریفائی کریں گے لاسٹ ایئر کی آڈیٹڈ اکاؤنٹس سے یا آپ کی پچھلے سال کی آڈیٹ فائل جو ہے وہاں سے آپ اس کو اٹھا لیں گے ایک ہی بات ہے کیونکہ اسی فائل میں جو ورکنگ پیپرز لگے ہوئے ہیں انہیں پر بیس کر کے آپ کی پھر بیلنس شیٹ بنی تھی اس سال کی نیکسٹ اس میں آتی ہے بات ایکوزیشنز کی اب ایکوزیشنز کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے دو طریقوں سے ایک یہ کہ اس کی کاسٹ کو ہم نے انسپیکٹ کرنا ہے رادر واؤچ کرنا ہے یہاں پر اب میں لفظ واؤچ کرنے کا استعمال کر سکتا ہوں یہاں پر اب ہم نے واؤچنگ کرنی ہے cost of the newly acquired asset کی وہ جو ہمارے اس سال کے اوپننگ بیلنس میں شامل ہوا وہ ایسٹ جس کاسٹ پر شو ہو رہا ہے اس کاسٹ کو واچ کریں گے کس سے سپورٹنگ ڈاکیومنٹ سے انوائسز وغیرہ سے اور پھر ایک اور چیز بھی واچنگ میں آ جاتی کیونکہ I have told you earlier کہ واچنگ مینس انسپیکشن اب وہ واچنگ جو ہے وہ ہے منٹس آف دا میٹنگ کی کیونکہ if it is a fix asset یا ایون کہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی آپ کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی بورڈ آف ڈائریکٹر کی اپروول ریکوائرڈ ہے اب اس اپروول کو آپ minutes of the board meeting سے واچ کرتے ہیں انسپیکٹ کرتے ہیں سو so, ایکوزیشن کو ہم اس طرح سے واچ کریں گے ان اے وے ویریفائی کریں گے نیکسٹ بات آتی ہے ڈسپوزل کی اب اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم بالترتیب دیکھتے ہیں number one is vouch the authority کہاں سے منٹس سے کیونکہ جب آپ ڈسپوز آف کر رہے ہیں ایسٹ کو ایسٹ کو جب بیچ رہے ہیں ایسٹ کو جب آپ ڈی ریکگناز کر رہے ہیں ٹیکنیکل ورڈ ہے جو کہ اکاؤنٹینٹس بولتے ہیں کیونکہ جب ایسٹ کو بکس آف اکاؤنٹس میں دکھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ریکگناز کرنا اور جب بکس آف اکاؤنٹ سے باہر نکالنا ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ڈی ریکگنائز کرنا تو جب ہم ڈی ریکگنائز کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے اور آتھورائزیشن کے لیے اگین ہم منٹس کو دیکھ لیں گے نیکسٹ اس کی ویریفیکیشن میں آتا ہے کہ ایگزامن کریں گے ڈاکیومنٹیشن کو اب اس کی ڈاکیومینٹیشن کیا ہے لائک like آپ نے جب ڈسپوز آف کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس پروپر اپروول کسی بیس پر ملے گی اب وہ کیا ہوتا ہے پوری ایک کہانی بنائی جاتی ہے بنائی جانے کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹی کہانی مطلب بہرحال ہم اس کو سچائی کے طور پر سچائی کے لیول پر ہی لیتے ہیں یہ لائک ایک پلانٹ اینڈ مشینری ہے that is no more useful for the entity obsolete گئی ٹیکنیک اس کی جو ہے ٹیکنالوجی پرانی ہو گئی اب وہاں پر اس کی ریپلیسمنٹ چاہیے اس کو ڈسپوز آف کریں گے تبھی اس کی جگہ پر نئی پلانٹر آئے گی اب وہ بھائی کیوں ڈسپوز آف کر رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پر تمام اس کی جسٹیفیکیشن جو ہیں وہ لکھی جائیں گی اور ان جسٹیفیکیشنز کو انجینئر سے ٹیکنیکل بندوں سے پروڈکشن مینیجر سے وغیرہ جو بھی اس سے کنسرن ہوں گے ان سے اس کو ویریفائی کروایا جائے گا یا اپروو کروایا جائے گا جی ہاں جی یہ چیزیں جو ہیں واقعی اب اپسلیٹ ہو گئی ہیں اب اس کا زمانہ نہیں ہے وہ تمام باتیں ڈاکومینٹس پر بیس کر رہی ہوں گی اور پھر ان پر بیس کر کے آتھورائزیشن ہوگی جی ٹھیک ہے ایسے ڈسپوز آف کر دو اب جب آتھرائزیشن ہوئی ہے اس کو ڈسپوز آف کرنے کی اس کو ڈسپوز آف کر دیا ہے اب ڈسپوزل کے وقت بھی جس کو وہ چیز بیچی ہے وہاں پر ہم نے ڈاکومنٹ بنایا اس ڈاکومنٹ کی بھی آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہے اس کو ایگزامن کرنا ہے وہ جسے کہتے ہیں سیلز ڈیڈ وہاں پر کیا سیلز ڈیڈ بنا پھر سیل پروسیڈ جو آئیں اس کے لیے ریسیٹس کا ایشو ہونا کہ ہم نے جو اس کو بیچا اس کے اگینسٹ جو سیل ریسیٹ آئی اس کے لیے ہم نے کوئی ڈاکومنٹ ایشو کیا یہ وہ ڈفرینٹ ڈاکیومینٹس ہیں جو کہ پھر ایگزامن کیے جاتے ہیں ڈسپوزل کے وقت پھر ہم مزید ویریفائی کریں گے ریزنیبلنیس آف دا پروسیڈس کو کہ وہ جو سیل ہیں واقعی ریزنیبل ہیں وہ پروسیڈز اتنی ہی ملنی چاہیے تھی یا ہم نے انڈر سیل کیا ہے اس چیز کو کم قیمت ہی ایکسپٹ کر لی ہے اس چیز کو بھی ہم ویریفائی کریں گے اور نیکسٹ اب بات آتی ہے کہ special attention should be paid to scrapping کہ ہم جب اسکریپ کر کے اگر کسی چیز کو سیل کر رہے ہیں تو اس طرف خاص توجہ ہونی چاہیے ہماری اسکریپنگ مینس کہ بعض اوقات جیسے میں نے بات آپسلیٹ کی کی اسی طرح سے بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو اسکریپ ہے اسکریپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کیا وہ اسکریپ ڈکلیئر جو کیا جا رہا ہے وہ واقعی درست ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اس ایسٹ کو ایز اسکریپ یا نہیں اس کے لیے ہم پروپر پھر اس کی ویریفیکیشنس کرتے ہیں جن جن لوگوں نے اس کو اسکریپ ڈکلیئر کیا ہوتا ہے ان کی طرف سے جو اپروولس ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ضرورت پیش آئے تو ان کے ساتھ وہ انٹرویو بھی کرتے ہیں کہ جی کن بنیادوں پر اس کو اسکریپ ڈکلیئر کیا اور وہ انجینئرس کی رپورٹ ایکسپرٹس کی رپورٹ وہاں پر پھر ریلائی کیا جاتا ہے ان رپورٹس کے اوپر اور اب لاسٹ میں اس ڈسپوزل کے ریفرنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ٹھیک طریقے سے فالو کیا گیا یا نہیں accounting treatment should be according to the requirements of International Financial Reporting Standards اور دا ریلیٹڈ لیجسلیشنس یعنی کہ ریگولیشنز لیجسلیشنز جو بھی اس ڈسپوزل سے متعلق جس ایسٹ کو ہم ڈسپوز آف کر رہے ہیں اس ایسٹ کی ڈسپوزل سے متعلق جو بھی لیجسلیشن یا ریگولیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں کیا ان کو فلفل کیا گیا اس کی اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پر دراصل وہ ڈسکلوئر والی جو ایسرشنز ہیں ان کو بھی کور کر لیا جاتا ہے کیونکہ اکاؤنٹ بیلنس تو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہے ہیں ان کے کئی مرتبہ اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ڈسکلوئر مانگ لیتے ہیں اب وہ ڈسکلوئرز کی requirement should be according to the International Financial Reporting Standard یا companies ordinance nineteen eighty four یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ لا ہے اس کی اسٹینڈرڈ اس کی ریکوائرمنٹس اب وہ ساری کی ساری چیزیں اکاؤنٹینٹ کو خاطر میں لانا ہوتی ہیں تب جا کر اس کی اکاؤنٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کو فالو کیا گیا یا نہیں لیکن جی، ڈسپوزل کے بعد اب نیکسٹ جو آسپیکٹ دیکھا جاتا ہے اس کیجول کے اندر جو ایسٹس کا اسکیجول ہمیں دیا گیا وہ ہے depreciation amortization and other write downs again یہاں پر یہ مت سمجھ لیا جائے کہ ہم صرف اور صرف فکسڈ ایسٹ سے متعلق بات کر رہے ہیں when we are talking about amortization and other write تو اس کے اندر فکس ٹینجیبل ایسٹس بھی آ جاتے ہیں فکسڈ انٹینجیبل ایسٹس بھی آ جاتے ہیں ایون لانگ ٹرم انویسٹمنٹس بھی آ جاتی ہیں تو ہم اس وقت ایسٹس کو وائڈر کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے اگر ڈپریسیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے فکس ٹینجیبل ایسٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اور if we are talking about amortization تو ہم فکسڈ انٹینجیبل ایسٹس کی بات کر رہے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈپریسیشن اور دونوں کزنز ہیں میں انہیں کزنس کہا کرتا ہوں کیوں کیونکہ دونوں کا بالکل ایک ہی کام ہے ایک فکس ٹینجیبل ایسٹس کے لیے وہ رول پلے کر رہی ہیں اور دوسری جو ہے فکس انٹینجیبل ایسٹس کے لیے سیم وہی رول پلے کر رہی ہیں سو ڈیپریسیشن اور امورٹائزیشن ایک ہی بات ہے لیکن ایک ٹینجیبل کے لیے اور ایک انٹینجیبل کے لیے اور ادر رائٹ ڈاؤن میں کیا باتیں آ جاتی ہیں امپیئرمنٹ لاس کی بات آ جاتی ہے کہ اگر ریکوریبل اماؤنٹ اب میں یہاں پر اکاؤنٹنگ کا صرف ایک اشارہ آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ بات ادروائز سمجھ نہیں آئے گی اگر recoverable amount carrying amount of the asset سے کم ہے تو آپ اسے رائٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں یا آپ آئی ایس تھرٹی نائن کے مطابق جو فائنینشل ایسٹس یا فائنینشیل لائبلٹیز کے اوپر جو اسٹینڈرڈ ہے اس میں فائنینشیل ایسٹس کو رائٹ ڈاؤن کرنے کی بعض جگہوں پر وہ بات کرتا ہے تو کیا وہ رائٹ ڈاؤنس جو ہیں اسی کے مطابق ہیں سو so, ایسٹس کی رائٹ ڈاؤنس یا ایسٹ کی ڈپریسن اور کے ریفرنس میں بھی ہم نے ویریفیکیشن لینا ہوتی ہیں سو so, اس میں سب سے پہلی ویریفکیشن ہوتی ہے کہ ہم واچ کرتے ہیں authorization of policy with minutes کہ کیا یہ جو ڈپریسن ریٹ ہے میں آپ کی آسانی کی خاطر صرف فی الحال ڈیپریسیشن کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے ڈیپریسیشن والا پوائنٹ آپ کو زیادہ جلدی پک ہو جائے گا باقی باتیں ہو سکتے ہیں آپ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے ویژلائز نہ کر سکیں ڈپریسیشن کے بارے میں یو نو کہ جی we use rate we use different method ہم ریٹ کس طرح سے بنا رہے ہیں ہیز دیٹ بین اور ناٹ میتھڈ جو ہم یوز کر رہے ہیں کیا وہ میتھڈ جو ہے واقعی وہ آتھورائزڈ ہے یا نہیں تو اس کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں منٹس کیونکہ مینجمنٹ نے ڈیسائڈ کرنا ہے نا کہ یہ جو ڈیپریسن ریٹ ہوگا اور یہ جو ڈیپریسیشن میتھڈ ہوگا وہ فلانے ایسٹ کے لیے لگایا جائے گا فلانی کلاس آف ایسٹ کے لیے لگایا جائے گا سو اس کو ہم ڈیپریسن میتھڈ یا ڈیپریسن ریٹ یا اسی طرح سے آپ امورٹائزیشن کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ اس کو کتنے سالوں میں امورٹائز کرنا ہے کیونکہ نارملی امورٹائزیشن جو ہے وہ اسٹریٹ لائن میتھڈ پر ہی ہوتی ہے نارملی میں بات کر رہا ہوں ادروائز اس کا وہ پیٹرن آف بینیفٹ بہرحال دیکھا جاتا ہے ڈیپریسیشن میں زیادہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں ہر کلاس آف ایسٹ کے لیے ڈفرینٹ میتھڈ ہو سکتا ہے ہر کلاس آف ایسٹ کے لیے ڈفرینٹ ریٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یوزفل لائف پر بیس کرنا ہے ریٹ اور پیٹرن آف بینیفٹ پر بیس کرنا ہے ڈیپریسیشن میتھڈ سو ان کی اپروول جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے دینا ہوتی ہے مینجمنٹ نے دینا ہوتی ہے اور وہ منٹ سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے اور اسی طرح سے اگر ہم نے کسی ایسٹ کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے رائٹ ڈاؤن کا مطلب اس کی قیمت کو کم کر کے شو کرنا ہے تو بھائی یہ والی بات بھی تو ڈائریکٹرز کہیں گے تو اکاؤنٹینٹس کریں گے ادروائز آڈیٹر ویریفائی کر رہا ہے بورڈ منٹس کو دیکھ کر وہ جو بورڈ کی میٹنگز ہوئی ہوئی ہیں اس کے منٹس میں یہ اس کو آترائزیشن مل جائیں گے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ we have to adequacy and appropriateness of the policy اب یہ جو adequacy and appropriateness of the policy ہے یہ بہرحال auditor is a chartered accountant he knows very well کہ پالیسی کیا ہونا چاہیے تھی وہ جج کرتا ہے اس ایسٹ کو بھائی دیکھیں نا سمپل سی بات ہے اگر وہ فکسڈ ایسٹ ہے میکینکس اس میں انوالوڈ ہیں اور بائی دا ٹائم اس کے اکنامک بینیفٹس جو ہیں وہ ڈکلائن ہونے ہیں اور ان کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا سہارا لینا پڑنا ہے تو کاسٹ ایلیمنٹ ڈپریسیشن کے اندر آہستہ آہستہ کم ہونا چاہیے نا یعنی کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں کاسٹ ایلیمنٹ پہلے سال میں زیادہ انکم اسٹیٹمنٹ کو چارج ہونا چاہیے اگلے سال میں اب وہ ریپیئر ہو کر اتنا اکنامک بینیفٹ دے رہا ہے لہذا ریپیئر کے ذریعے سے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ تو چارج ہو گیا فکسڈ ایسٹ کی کاسٹ کا ایلیمنٹ پچھلے سال کی نسبت کم انکم اسٹیٹمنٹ میں جانا چاہیے اگلے سال میں مزید کم انکم اسٹیٹمنٹ میں جانا چاہیے فکسڈ ایسٹ کی کاسٹ کا ایلیمنٹ کیونکہ اس سے اگلے سال میں زیادہ ریپیئرز کروانا پڑی اس ایسٹ سے اتنا ہی اکنامک بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں اب ایسی اگر ڈکلائنگ سچویشن ہے تو آڈیٹر جو کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ لگنا چاہیے تھا یہاں پہ اسٹریٹ لائن میتھڈ نہیں لگنا چاہیے تھا لہذا وہاں پر اپروپریٹنیس اس کی چیک ہوگی کہ جو پالیسی بنائی گئی درست ہے یا نہیں اسی طرح سے جو ریٹ ہے کیا وہ واقعی اس کی یوزفل لائف کے حوالے سے درست ہے یا نہیں سو یہ چیزیں جو ہے پھر ایگزامن کرے گا ویریفائی کرے گا نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے انویسٹیگیٹ دا ری ویلویشن اب یہ ری ویلویشن جو ہے یہ اس ڈیپریسن اور ایمورٹائزیشن اور رائٹ ڈاؤن کے ٹاپک میں کیا کر رہی ہے بھائی ہاں یہ اہم بات ہے سمجھنے کی دیکھیے ریویلوشن کی وجہ سے آپ کے اس ایسٹ کی قیمت میں کمی بھی تو واقع ہو سکتی ہے ڈاؤنورڈ ویلویشن بھی تو ہوتی ہیں اب وہ جو ڈاؤنورڈ ہیں وہ بھی یہاں پر اسی اسٹیج پر ویریفائی کی جائیں گی کیا وہ ڈاؤنورڈ ریویلوشن بنتی تھی یا نہیں ایمی خام خام اٹھا کر آپ نے اس کو رائٹ ڈاؤن کر دیا سمجھ رہے ہیں نا پوائنٹ کو یہاں پر اب ہم وہ جو ڈاؤن ری ویلویشن کی وجہ سے رائٹ ڈاؤن کیا ہے ایسٹ کو اس کو ویریفائی کریں گے دیکھیں گے کہ کیا جسٹیفکیشن ڈاؤن ورڈ ویلویشن کی انویسٹیگیٹ کریں گے اسی لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ اب ہم ری ویلویشن یعنی کہ انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ یہ بات پہلے ہی مین ہیڈنگ میں ہم نے ڈسکس کر لی کہ ہم ڈیپریسیشن اور امورٹائزیشن اور رائٹ ڈاؤنس کی بات کر رہے ہیں ڈاؤن ورڈ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور لاسٹ میں اب پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ ہم نے اس کی کو چیک کرنا ہے جو امورٹائزیشن کے ریفرنس میں ہے خاص طور پر کہ کیلکولیشن ٹھیک ہو رہی ہیں دیکھو نا آپ ویریفیکیشن کر رہے ہیں نا ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کر رہے ہیں نا اب یہاں پر تو ہم کیلکولیشنز کو چیک کریں گے اب وہ کیلکولیشنز بھی چیک ہو گئی تسلی ہو گئی کہ ڈیپریسیشن امورٹائزیشن رائٹ ڈاؤن والا میٹر کلیئر لیں جی نیکسٹ اسٹیپ جو آتا ہے ایسٹس کی ویریفیکیشن میتھڈ کے ریفرنس میں وہ ہے کہ ریکنسائل کیا جائے physical quantity of the assets کو money value of the closing balance کے ساتھ ہم نے فزیکل ایسٹس مینس یہاں پر اب دو تین باتیں آئیں گی ایک تو لائک like, اگر میں بات کر رہا ہوں فکسڈ ایسٹ کے بارے میں تو وہ فکسڈ ایسٹس رجسٹر میں کوانٹیٹی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور پھر فزیکلی کاؤنٹ بھی کیا جاتا ہے ایک تو وہاں پر ان کو ریکنسائل کر لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ جو فزیکلی فکس ایسٹ بنتے ہیں ان کا دیکھا جاتا ہے منی ویلو میں کیا ویٹ ہے منی ویلو یعنی کہ اب مانیٹری ویلو میں وہ کیا اماؤنٹ ہے جو کہ بیلنس شیٹ میں نظر آنا چاہیے ویلویشن وائز یہاں پر ایک یہ ریکنسلیشن بنائی جاتی ہے if you are talking about fixed otherwise long term investments کر رکھی ہیں فزیکلی دیکھا جائے گا کہ وہ سرٹیفکیٹس آپ کے پاس موجود ہیں جو کہ آپ بیلنس شیٹ میں منی ویلو کے طور پر شو کر رہے ہیں پانچ کروڑ روپے کی ہم نے جب انویسٹمنٹ کر رکھی ہے A B C company limited میں بھائی پانچ کروڑ روپے کے سرٹیفکیٹس دکھاؤ فزیکلی انسپیکٹ کرواؤ فالو کیا یہ ایسے ہی پانچ کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کو شو کیا ہوا ہے the physical of that investment certificates so وہاں سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور ایک ریکنسلیشن بناتے ہیں کلیئر ہوگی بات نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی ایسٹس کی ویریفیکیشن میتھڈ میں کہ انٹرنل کنٹرول پروسیجرز ایسٹس کی پرچیز ڈسپوزل اکاؤنٹنگ اور مینٹیننس کے ریفرنس میں جو اپنائے گئے ہیں انہیں بھی خاطر میں لایا جائے کہ جی وہ انٹرنل کنٹرول پروسیجرز موجود ہیں ان تمام ایریاز کو کور کرنے کے لیے ویریفیکیشن ہے نا ذرا تھوڑا سا ڈیپ ڈیٹیل میں جا کر پھر ویریفیکیشن کرتے ہیں تو وہ انٹرنل کنٹرول پروسیجرز کے بارے میں بھی سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ موجود تھے یا نہیں اچھا جی یہ تمام ویریفیکیشن میتھڈز ہم ڈسکس کر رہے تھے ایسٹس کے اسکیجول سے متعلق جو آئیڈیلی آڈیٹ کلائنٹ پرووائڈ کرتا ہے نہ اس نے پرووائڈ کیا ہو تو پھر آڈیٹر خود بناتا ہے اسکیجول کو اب جو نیکسٹ بات ایسٹس کی ویریفیکیشن میتھڈ میں اہم سمجھی جاتی ہے وہ ہے اس کے ایگزٹینس اینڈ آنرشپ کے ریفرنس میں نارملی ایگزٹینس اور آنرشپ کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے کہ ایگزٹینس ہے تو آنرشپ بھی ہے لیکن نہیں ایسی بات نہیں ہے بھائی ایک پلانٹ اینڈ مشینری کی آئٹم کوئی ایگزٹ کر رہی ہے میری اینٹی میں ورک شاپ میں موجود ہے لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ میری آنرشپ میں بھی ہو یہ کیا بات کر دی میں نے ایگزٹ کر رہی ہے لیکن اونرشپ نہیں بھائی لیز بھی تو کروائی ہو سکتی ہے نا میں نے پلانٹ کو لیز کروایا ہوا ہے فائنینس لیز پر وہ پلانٹ ایکوائر کیا ہوا ہے اونرشپ میں تو نہیں ہے ٹائٹل تو بھی ٹرانسفر نہیں ہوا سو so, اس ایگزٹینس اور اونرشپ کے ریفرنس میں اب ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ویریفیکیشن میتھڈس اپنائے جاتے ہیں کیونکہ اب ہم نے ایگزٹینس اور اونرشپ کو ویریفائی کرنا سو ویری فرسٹ از کہ فزیکل انسپیکشن ہو فزیکلی آڈیٹر اپنے اس روم سے باہر نکلتا ہے جہاں پر وہ دفتر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے اور فزیکلی وزٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں فزیکلی موجود ہیں کہ نہیں اس کے فزیکل ایگزٹینس کو ویریفائی کرنے کے لیے اب ہر طرح کے ایسٹس کی فزیکل ایگزٹینس جو موجود نہیں ہوتی کیونکہ انٹینجیبل ایسٹ کے بارے میں یاد رکھیے گا اس کی ڈیفینیشن کا حصہ ہے کہ اس کی فزیکل ایگزٹینس نہیں ہے لیکن بہرحال جو ایسٹس فزیکلی موجود ہوتے ہیں ان کی ویریفیکیشن کے لیے آڈیٹر نکلتا ہے اور فزیکلی دیکھتا ہے کہ جی یہ موجود ہیں چیزیں یا نہیں نیکسٹ بات آتی ہے inspection of title deeds and certificates of ownership اب یہ بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کی تھی آپ سے ویسے کہ اس کے ایگزٹینس کو ویریفائی کرنے کے لیے جو کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں ان کے ٹائٹل ڈیڈس منگوائے جاتے ہیں ایون آپ کے ہر طرح کے جو ایسٹس ہیں نان کرنٹ ایسٹس میں آپ کے ٹینجیبل فکس ایسٹس ہیں انٹینجیبل فکس ایسٹس ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں اسپیشلی یہ تین کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں ان کی ٹائٹل ڈیڈز ہوتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ آنرشپ آپ کے نام ہے وہ منگوائی جاتی ہیں اور یہاں سے پھر آپ ان کی فزیکل ایگزٹینس کے لیے اس چیز کو بھی انسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بتائیں جی یہ سرٹیفکیٹس کہاں پر ہیں اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کو ویریفائی کرنے جا رہے ہیں تو یہ وہ والی بات ہے کہ آپ نے اب اس اسٹیج پر یہ چیزیں ویریفائی کرنی ایگزٹینس اور آنرشپ کے ریفرنس نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ایکسٹرنل ویریفیکیشن اب یہ ایکسٹرنل ویریفیکیشن سے کیا مراد ہے یہ نارملی ہوتی ہے ڈیٹرز کے لیے یا بینک بیلنس کے لیے آپ بینک کو خط لکھتے ہیں کہ ہمیں ویریفائی کریں ڈائریکٹلی آپ ہمیں ویریفائی کریں کہ کیا ہمارے کلائنٹ کا اتنا ہی بینک بیلنس آپ کے پاس موجود ہے external verification bank confirmation letter کے ذریعے سے ڈیٹرز جو اکاؤنٹ ہیں ٹریڈ ٹریڈلس ہیں جو آپ کے انہیں آپ خط لکھتے ہیں کہ جی آپ کنفرم کریں کہ واقعی اتنی رقم آپ نے ہمارے آڈٹ کلائنٹ کی پے کرنی ہے ہمارے آڈیٹ کلائنٹ کی بکس میں آپ اتنی اتنی اماؤنٹ سے ریسیویبل نظر آ رہے ہیں is it so external verification existence پتا چل گئی کہ جی واقعی یہ ڈیٹرز ایگزٹ کرتے ہیں واقعی this much amount of balance آپ کے بینک میں موجود ہے اوکے okay? نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی اینسلری ایویڈینس کے بارے میں اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے فار ایگزامپل ہم ایک بڑے آڈیٹ کلائنٹ کو اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں بے شمار بلڈنگز ہیں جس کی اب ہم ان کو فزیکلی جا کے انسپیکٹ نہیں کر سکتے ہم ادر وے راؤنڈ آتے ہیں ہم کہتے ہیں جناب آپ بتائیں پراپرٹی ٹیکس آپ کن کن کا پے کر رہے ہیں اب پراپرٹی ٹیکس سے ہم بلڈنگس کی ایگزٹینس کو ویریفائی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ تو اب ڈاکیومینٹ جو ہے ایک پروف ہے نا کہ جی آپ نے اس بلڈنگ کا پراپرٹی ٹیکس پے کیا ہوا وہاں سے آپ جناب کہتے ہیں کہ اوکے جی اگر پراپرٹی ٹیکس موجود ہے تو اس کا مطلب بلڈنگ موجود ہے ہے نا بات انٹرسٹنگ یہ ہم ویریفائی نہیں کرنے جاتے اب یہ گورنمنٹ کا ڈاکیومینٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں پراپرٹی ٹیکس پے کرنے کے اگینسٹ ایک ایویڈنس ملا ہوا ہے اسی طرح سے انویسٹمنٹس ہیں ہم کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے آپ نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ذرا بتائیے ان انویسٹمنٹس کا ریٹرن جو پروفٹس ہیں وہ کہاں پر آپ کو ملے وہ ڈیویڈنڈ وارنٹس جو ہیں وہ پلیز ذرا دکھا دیجئے کہ آپ نے کیا ان کو ریکگنائز کر لیا اف یس تو بھائی انویسٹمنٹ کی ہے تو کسی دوسرے نے آپ کو اس کے اوپر ریٹرن دیا ہے نا ادروائز ریٹرن کہاں سے آ گیا تو یہ اینسلری آپ کی ویریفیکیشن ہوتی ہیں اس کی ایگزٹینس کے ریفرنس میں کہ جی ہاں یہ چیز واقعی ایگزٹ کرتی ہے اور اونرشپ کے ریفرنس میں بھی واقعی آپ کی اونرشپ میں ہے تبھی تو اس بلڈنگ کا آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں اور اس انویسٹمنٹ پہ آپ کو ریٹرنز مل رہے ہیں سو so, یہ اینسلری چھوٹی موٹی جو اس کی باتیں ہوتی وہاں سے آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں ایسٹس کے ویریفیکیشن میتھڈ میں نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے پریزنٹیشن اینڈ ویلیو کا اب اس میں بھی چند ایک پوائنٹس ہیں جس میں number one appropriate accounting policy must be adopted ہم جو اکاؤنٹنگ پالیسی اپنانے جا رہے ہیں that should be appropriate according to the international financial reporting standards okay next اس میں پوائنٹ آتا ہے کہ those accounting policies should be consistently followed یعنی کہ کنسٹینسی ہونی چاہیے اب ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے اسٹینڈرڈس کو فالو کرنا ہے آپ کی پالیسیز اسٹینڈرڈس کے مطابق ہونا چاہیے پریزنٹیشن کی بات ہو رہی ہے نا اور دوسری بات یہ کہ وہ کنسسٹینٹلی ایک کنسٹینسی ہونی چاہیے ان کو فالو کرنے میں یہ نہیں کہ ایک سال میں کوئی اور پالیسی یا دوسرے سال میں جو ہے پالیسی ہم نے چینج کر دی ہے اب اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے پریزنٹیشن کے ریفرنس میں مٹیریلٹی اب یہ مٹیریلٹی آپ کو معلوم ہے کہ ہم ان باتوں کو مٹیریل انفارمیشن کو لفٹ نہیں کرایا کرتے اب لائک ایسٹس کی بات ہو رہی ہے ایک بڑی آرگنائزیشن ہے وہاں پر آپ کے پاس کوئی امٹیریل اماؤنٹ کے اگر ایسٹس ہیں تو ان کو الگ سے کلاس آف ایسٹ کے طور پر ہم شو نہیں کریں گے ان کو ہم گروپ کر لیں گے کسی دوسری کلاس آف ایسٹ کے اندر فور ایگزامپل آپ کے آفس اکوپمنٹس ہیں اب ان مٹیریل اماؤنٹ ہے ان آفس اکوپمنٹس کو پلانٹ اینڈ مشینری کے اندر آپ گروپ کر سکتے ہیں ان اماؤنٹ کو آپ سمجھتے ہیں نا ایک ریلیٹو ٹرم ہے تو ان میٹیریلٹی اگر ہو تو آپ اس کو مٹیریل کے ساتھ جو آپ کی مین کلاس ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے تو آپ نے پریزنٹیشن میں یہ چیز دیکھنی کہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ سے تو نہیں پریزنٹ کی جا رہی اس کا صحیح جو ہے وہ امپریشن نہیں پڑتا یوزرس کے اوپر اور نیکسٹ اب پوائنٹ آتا ہے اینڈ ریونیو کے ریفرنس میں بڑا سیدھا سا اور سادہ سا پوائنٹ ہے کہ کیپٹل اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر کی ڈسٹنکشن پراپر ہونا چاہیے کیپٹل ایکسپینڈیچر کو ہی صرف ایسٹس کے اندر اپیئر ہونا چاہیے پرزینٹ ہونا چاہیے جو ریونیو ایکسپینڈیچر ہیں وہ تو آپ کے انکم اسٹیٹمنٹ میں کلوز ہو چکے ہوتے ہیں ہم اس وقت اور ویلو کے ریفرنس میں یہ پوائنٹس دیکھ رہے ہیں اب نیکسٹ ہم کچھ ادر میٹرس دیکھ رہے ہیں جو کہ ریلیونٹ ٹو دا ویریفکیشن ہے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے لیٹر آف ریپرزینٹیشن کا اور اتفاق سے معاملہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے ڈسکشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس ہونا چاہیے لیکن ٹائم کم ہے اتنا سا صرف بتا دوں کہ لیٹر آف ریپرزینٹیشن ایک ایویڈینس ہوا کرتا ہے آڈیٹر کے پاس کہ جس میں مینجمنٹ نے کچھ رسپانسبلٹیز اپنے اوپر لے لی ہوتی ہیں اور کچھ ایسے ڈسیزنس جو مینجمنٹ کی طرف سے لیے گئے ہوتے ہیں یا ایسی انفارمیشن جو مینجمنٹ نے ڈائریکٹلی آڈیٹر کو دی ہوتی ہیں ان کو لیٹر آف ریپرزینٹیشن کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے اس میں پرومس آپ کو نیکسٹ لیکچر کے اندر لیٹر آف ریپرزینٹیشن ڈیٹیل سے بتا دوں گا بہرحال ان ادر میٹرز میں لیٹر آف ریپرزینٹیشن جو ہے وہ ایک اہم ویریفیکیشن ٹول کے طور پر آڈیٹر کو ہیلپ کرتا ہے آڈٹ ایویڈینس پرووائڈ کرتا نیکسٹ پوائنٹ اس میں آتا ہے ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آڈیٹر اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ بھائی جو ایسٹس ڈکلیئر ہوئے جو ایسٹس بیلنس شیٹ میں نظر آ رہے ہیں کیا اتنے ہی ایسٹس کے اگینسٹ کیپٹل الاؤنس کلیم کیا جا رہا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے اور اسی طرح سے انشورنس کے حوالے سے بھی آڈیٹر یہ دیکھتا ہے کہ جی جو ایسٹس ڈکلیئر ہوئے کیا انہی ایسٹس کی انشورنس جو ہے وہ کلیم کی جا رہی ہے یا وہی ایسٹس انشیورڈ ہیں ایسا تو نہیں کہ ایسٹس وہ ہم نے شو کیے ہوئے ہیں جو وہ انشیورڈ ایسٹس کچھ اور ہیں اور شو کچھ اور کیے ہوئے ہیں تو یہاں سے ان چیزوں کو ریکنسائل بھی کر رہا ہو تو آڈیٹر کو بہرحال حال اس بات پر انکوائر کرنا ہوتا ہے بعد میں auditor is held upon inquiry for this matter کہ جی آپ کی آڈیٹ رپورٹ تو کچھ اور بتا رہی ہے اور انشورڈ ایسٹ تو کچھ اور ہیں آپ کی آڈیٹ رپورٹ کے مطابق تو جو ایسٹ وہ یہ ہیں اور اس نے ٹیکسیشن سے یہ کلیم کیا کیپیٹل یعنی کہ کیپٹل الاؤنس کہتے ہیں نا جو ٹیکس ڈیپریسیشن انکم ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیپریسیشن ہوتی ہے اس کو کیپٹل الاؤنس کہتے ہیں تو جناب یہ چند ایک پوائنٹس تھے جو کہ ایسٹس کو ویریفائی کرنے کے حوالے سے ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں اب نیکسٹ لیکچر میں اول تو میں نے آپ کے ساتھ جو ابھی ایک پرومس کیا ہے لیٹر آف ریپرزینٹیشن پہلے وہ میں ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد پھر لائبلٹیز اور اکویٹی کے بیلنسز کو کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ